عبداللہ یونیورسٹی واپس آیا اور دن رات پڑھانے میں لگ گیا بچوں کو پڑھانا اور اچھا کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانا اس کے ویژن کا حصہ تھا اس نے اپنی ریسرچ لیب بنائی اور ریسرچ پر بہت زور دینے لگا دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی عبداللہ کی گرویدہ ہو گئی پروفیسر عبداللہ کی کلاس میں پڑھنا طالب علموں کے لیے بچے افتخار سمجھا جانے لگا بیچلر کی ایک کلاس میں سے تیرہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز آ گئیں اور عبداللہ کے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں اسکالرشپ پر جانے لگے چار طالب علموں کو وہی سینیٹر اسکالرشپ ملی جس پر عبداللہ خود کیا تھا عبداللہ نے ڈپارٹمنٹ کا کیلکولم تبدیل کر دیا اور دنیا کے بہترین کورسز متعارف کروائے اس شہرت اور کام کی وجہ سے عبداللہ جلد ہی نظروں میں آ گیا اور اسے ہر اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا جس کا اس سے دور دور تک واسطہ نہ ہوتا اسے سزا کے طور پر driver committee garden committee open house committee اور اس جیسی ہی نہ جانے کون کون سی کمیٹیوں میں جس میں سوائے وقت ضائع ہونے کی کچھ نہ ہوتا کی ذمہ داری سوم دی جاتی عبداللہ جلد ہی اس ماحول سے بیزار ہونے لگا اس بزاریت سے نجات پانے کے لیے اس نے دن رات ویژن پڑھنا شروع کر دیا ہم کس طرح ویژن بنائیں کیسے عمل کریں یہ اس موضوع پر بھی چیمپئن بننا چاہتا تھا شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو اس موضوع یا اس سے متعلقہ موضوع پر جو عبداللہ نے نہ پڑھ ڈالی ہو اور شامت آئی ہمیشہ کی طرح بیچاری بلو کی جسے گھر اور بچوں کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ عبداللہ کو بھی مینج کرنا پڑتا اس نے عبداللہ کو مزید ٹریننگ کروانے کے لیے اور اس کی کتابوں کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے اپنا زیور تک بیچ دیا اور پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا کہ عبداللہ کی کی زندگی رمک ہی اس کا تھا عبداللہ نے بارہا کوشش کی کہ بلو بھی یہ ٹریننگ کر لے وہ گئی بھی مگر اس کا دل نہ لگتا تھا وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک کمزور سی گار انسان کہتی جس سے کچھ نہ بن پڑتا ہو عبداللہ نے یونیورسٹی میں ہونے والی ہر زیادتی کے بدلے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا جس دن یونیورسٹی میں کوئی تلخلامی ہوتی اس دن کچھ اور نئی کتابیں وہ بلوں سے کہا کر تاکہ اس ملک میں ہونے والے مظالم کا واحد انتقام علم ہے عبداللہ جب بھی پالو آلٹن روبرٹ شرما اسٹیفن کوئے جمی کوز یا وسیم والٹن کی کتابیں پڑھتا تو آ کے بلو سے ڈسکس کرتا وہ ہمیشہ ہنس کے خاموش ہو جاتی مگر کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بول دیتی کہ عبداللہ ہفتوں سر پیٹتا رہتا ایک دن کہنے لگی عبداللہ تم اپنی ذہانت اپنی باتوں اور لفاظی سے کسی شخص کی زبان تو چپ کروا سکتے ہو مگر دل نہیں جیت سکتے دل جیتنا چاہتے ہو تو سرنڈر کرنا سیکھو ایک دن کہنے لگی عبداللہ میرا دل ہر اس چیز کو کرنے کا چاہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے دل کی سنو تو اللہ اللہ کی سنو تو دل یہ چکی تمام عمر ہی چلتی رہے گی وہ اکثر عبداللہ سے کہتی عبداللہ آرام کر لیا کرو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو اس ویژن کے چکر کو خیر و شر کی ازلی لڑائی میں بندہ تھک بھی جاتا ہے کچھ دیر آرام کر لینے میں کیا مزائقہ مگر عبداللہ کو تو جو ایک دھن سوار ہو جائے وہ ہو جائے اسی علم و شوق میں زندگی کی گاڑی رواں تھی ایک دن صبح صبح عبداللہ کو ایچ او ڈی صاحب کے آفس سے کول ملی وہ ملنے پہنچا تو ایچ او ڈی صاحب نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کی تنخواہ میں پچیس ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے عبداللہ اس غیر متعلقہ اور غیر متوقع خبر پر پریشان ہوا کہنے لگا آخر کیوں جی وہ ہمارے سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے استعفی دے دیا ہے تو آج سے آپ کے پاس سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا ایڈیشنل چارج بھی ہے مجھے قبول نہیں ایچ او ڈی صاحب مگر عبداللہ آپ کو یہ کام آتا ہے جی بالکل مجھے کھانا پکانا بھی آتا ہے جس دن آپ کا برورچی چلا جائے اس کا ایڈیشنل چارج بھی فدوی کو عطا کر دیجیے گا دیکھیے ایچ او ڈی صاحب میں نے پی ایچ ڈی کی ہے کوشش ہے کچھ ریسرچ ورک کر لوں ازائے کرم میرے کریے سے مذاق نہ کریں ہم نے آپ کو مطلع کرنے کے لیے بلایا تھا مشورے کے لیے نہیں آپ جا سکتے ہیں صاحب نے گویا حتمی فیصلہ سنا دیا عبداللہ نے کاغذ قدم نکالا اور وہی استعفی لکھ دیا اور گھر واپس بلو نظر آئی تو عبداللہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے عنایت علی خان کا شعر پڑا جو سر کٹے پر راضی ہوں انہیں جھکنا نہیں آتا جو سر کٹنے پر راضی ہوں انہیں جھکنا نہیں آتا وہی منزل کو پاتے ہیں جنہیں رکنا نہیں آتا بلو ایک شیر میں سب کچھ سمجھ گئی اور گھر کی پیکنگ میں لگ گئی یہ یونیورسٹی کا دیا ہوا مکان خالی کرنا ہے رات کھانے پر عبداللہ سے پوچھا اب کیا کرو گے اللہ کی زمین وسیع ہے بلو کچھ کرتے ہیں سوچ رہا ہوں گاؤں جا کر برتنوں کی ریڑھی لگا لوں یونیورسٹی کا اچھا خاصا تجربہ تھا وہاں یہ ہوا کارپوریٹ سیکٹر کا تو تجربہ ہے ہی نہیں وہاں کیا ہوگا آج جواباً بلو نے بھی شیر کہہ سنایا تو نے جو کچھ بھی کہا میں نے وہی مان لیا تو نے جو کچھ بھی کہا میں نے وہی مان لیا ہوا کی قسم جذبہ آدم کی قسم عبداللہ آج ایک بار پھر روڈ پر تھا جگہ جگہ نوکری کی درخواست دے رہا تھا مگر انٹرویو میں ہر جگہ فیل کچھ لوگ اس کی ذہانوں سے خوف زدہ ہو جاتے تو کچھ کو اس کے لہجے کی کاٹ پسند نہ آتی ایک ایچ آر مینیجر تو پھٹ ہی پڑے ڈاکٹر عبداللہ آپ بہت خطرناک انسان ہیں آپ کو کوئی کیسے قبول کرے اپنے مضمون میں آپ خود اتھارٹی ہیں تو کوئی آپ کو ٹیکنیکلی چیلنج نہیں کر سکتا روپے پیسوں کی قدر آپ نہیں کرتے یہ طریقہ بھی بیکار مرنے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا تو جو آپ چاہیں گے وہ کریں گے ہم آپ کو جاب نہیں دیں گے اور عبداللہ گھر آ کے پھر سے بلو کو رودا سنا دیتا اس سنا میں وہ ایک دو سو صفات کا ویژن ڈاکومنٹ لکھ چکا تھا اپنا اور اپنی فیملی کے زندگی میں کہ کرنا کیا ہے جسے وہ ماسٹر پلان کہتا تھا بلو روز اس کی تیاری کرواتی اسے زیادہ بولنے سے منع کرتی اور روانہ کر دیتی آج ایک ڈیفنس آرگنائزیشن میں اس کا بہت اہم انٹرویو تھا جب عبداللہ اپنے سافٹ ویئر اور مہارت کی پریزنٹیشن دے چکا تو سی او e نے کہا آپ یہی جوائن کر لیں آپ صرف مجھے رپورٹ کریں گی آپ کو ان ٹیکنالوجیز پر کام کرنا ہوگا جن میں بحیثیت قوم ہم دوسرے ممالک کے محتاج ہوں گے کب سے شروع کریں گی عبداللہ کی خوشی انتہاؤں کو چھو رہی تھی اچھی تنخواہ گھر اور گاڑی کام بھی سو فیصد اس کے اپنے ویژن سے متعلق وہ خوشی خوشی گھر آیا سبھی خوش تھے سوائے بلو کے بلو نے کہا عبداللہ اتنے خوش نہ ہو خوشی تمہیں کم ہی راس آتی ہے یہ دیکھو تم نے کیا کرنا ہے تمہیں اپنے آپ سے کیا چاہیے یہ بھول جاؤ دنیا تم سے کیا چاہتی ہے ورنہ ہمیشہ اداس ہی رہو گے عبداللہ نے جواب میں لمبی چوری تقریر کر ڈالی کہ وہ کس طرح اس ویژن سے پاکستان کو تبدیل کر دے گا بلو ہمیشہ کی طرح ہستے ہوئے کھانا لگانے چلی گئی زندگی پھر سے مکمل رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی کام کے سلسلے میں عبداللہ اکثر ملک سے باہر چلا جاتا اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی کورس بھی کر آتا اب تو احمد صاحب نے اسے اپنے لیکچرز میں بھی بلانا شروع کر دیا تھا جہاں وہ کلاس سے کچھ باتیں کر لیتا اور عبداللہ کی شہرت دور دور تک جانے لگی بلو ہر رات کو صرف یہ دعا مانگتی کہ اے میرے اللہ میرے عبداللہ کا خیال رکھنا اس کی رفتار مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہے اس میں ٹھہراؤ لا یہ پارے کی طرح اچھلتا پھرتا ہے اور لوگوں کے حسد اور نظر کا شکار ہو جاتا ہے اس اس کی طبیعت بہت تھرتھلی ہے پر رحم کر ایک دن عبداللہ کے ایک ڈاکٹر رمضان سے اسے ایک مفتی صاحب کے پاس لے گئے عبداللہ جانا نہیں چاہتا تھا اسے اب مولوی حضرات اور مفتیان کرام سے ڈر سا لگنے لگا تھا مگر اس دن وہ اپنے دوست کے پر چلا گیا جب تک عبداللہ پہنچا مفتی صاحب اپنا لیکچر ختم کر کے جا رہے تھے عبداللہ نے ان سے ملاقات کی اجازت مانگی اور دو ہفتوں کے بعد کا وقت مقرر ہوا عبداللہ دو ہفتوں بعد ٹھیک وقت پر مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا یہ سوچتے ہوئے کہ انہیں وقت اور دن دونوں بھول چکے ہوں گے مگر مفتی صاحب موجود بھی تھے اور منتظر بھی مفتی صاحب کے گھر میں لگ بھگ چالیس ہزار کتابیں تھیں جنہیں دیکھ کر ہی عبداللہ کا دل بلیوچنے لگا اس نے بے ساختہ کہا صرف اتنا ہے واقعہ دل کا ہم نے کھویا ہے تم نے پایا ہے یہ مفتی صاحب عبداللہ کو بہت پسند آئے پڑھے لکھے انگریزی بھی جانتے تھے اور کئی ممالک کا سفر بھی کیا تھا نہ سیکٹری نہ دائیں بائیں مریدوں کا جھمگٹا نہ بناوٹ نہ ہی لفاظی دو چار باتیں سیدھے سادھے الفاظ میں کر دیں اور بس عبداللہ کا دل ان کی جانب کھنچتا چلا گیا عبداللہ کو ان کی شخصیت اپنے مولانا الرحمان صاحب جیسی لگی اوپر سے ان کی زبان اور اردو میں بہت چاشنی تھی بقول شاید سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں کچھ ہی عرصے میں اس چوک میں بھی وہی مسائل آنا شروع ہو گئے اس بار قصور عبداللہ ہی کا تھا اس کے رویے میں لچک نہ تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک فکسڈ ڈاکومنٹ بنا چکا تھا لہٰذا کسی کے کہنے پر اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا چاہتا تھا مزید یہ کہ حاسدوں کی حسد کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا صبح شام کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی جھوٹ جسے برداشت کرنے اور اپنی صفائی میں عبداللہ کا پورا دن نکل جاتا دراصل جھوٹ بولنا بھی ایک صلاحیت ہے جو خدا کسی کسی کو دیتا ہے مگر عموماً عبداللہ کا واسطہ ایسے بات صلاحیت لوگوں سے ہی پڑتا عبداللہ اب تک مصمم یقین ہو چکا تھا کہ پاکستان میں کسی بچے کو نفسیاتی مریض بنانا ہو تو اسی کمپنی میں جاب کروا دو ایک ہی سال میں جھوٹ مکاری حسد ظلم اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی باہر ممالک میں کام ایمانداری سے ملتا ہے ہمارے ملک میں مذہبیت پر اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گدنے کاٹ دیں گے مگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے ہم اسلام کو کام نہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں عاشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے ہیں امتی کوئی نہیں جو کہ جنوں ستم کی حدوں سے گزر گیا جو کہ جنوں ستم کی حدوں سے گزر گیا کم ظرف زندہ رہ گئے انسان مر گیا تجربات کی یہ اذیتیں اب تلخیاں بن کر عبداللہ کی زبان پر آ چکی تھی وہ جتنا زیادہ کام کرنا چاہتا تھا اسے اتنی زیادہ پریشانیوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور جواب میں وہ سب کو ویژن اور منیمم پرفارمنس لیول کی چھڑی سے ہانگ دیتا وہ ہر ایک سے امید لگاتا کہ وہ ایکسیلنس کے درجے پر کام کریں جواب ظلم میں آتا تو عبداللہ تلخ ہو جاتا عبداللہ باقاعدگی سے مفتی صاحب کے پاس جانے لگا کبھی کچھ پوچھ لیتا کبھی صرف جو بات چیت ہو رہی ہوتی وہ سن کے آ جاتا اور ڈائری میں لکھ لیتا ایک دن مفتی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اگر حشر کے روز ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے تو یہ ہوگی کامیابی یہ ہے وہ اصل کامیابی جس پہ فخر کیا جا سکے عبداللہ نے بات لکھ لی مگر سوچنے لگا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ یہ نتیجہ نکلے ایک دن مفتی صاحب سے پوچھا کہ انسان اور بندے میں کیا فرق ہے اور بندگی کسی کہتے ہیں انسان وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے جو آدمی غصے عقل اور جنس کو کنٹرول میں رکھے وہ ہے انسان اور بندگی نام ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینے کا اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے رب کس کو چنا ہوا ہے آج عبداللہ پھر سے بجھ گیا آج بلو کو پھر پتا تھا رت جگہ ہوگا یا اللہ میں تو آج تک انسان بھی نہ بن سکا نہ ہی عقل پر کنٹرول ہے نہ ہی جنس پر نہ غصے پر یہ کیا ہو گیا میں تو بڑا خوش تھا کہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوں ویژن ہے مگر میں تو بندہ بھی نہ بن سکا میں نے تو اپنے آپ کو میں کے حوالے کر دیا ہے دن رات اسی میں مگن ہوں مجھ سے زیادہ چلاک تو بلو نکلی جو پہلے دن سے ہی اپنے آپ کی نفی کرتی آئی ہے میرے اللہ پھر کوئی طوفان واپس ہے تو میرا خیال رکھنا میں ایسے میں کھو گیا ہوں میں ایسے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے اب عبداللہ کے سوالات میں تیزی آ گئی تھی اور وہ ہر ملاقات پر مفتی صاحب پر سوالات کی بوچھار کر دیتا زندگی کسی کہتے ہیں مفتی صاحب زندگی جل اٹھنے یا بج جانے کا نام نہیں ہے یہ نام ہے سلگتے رہنے کا مفتی صاحب کیسے پتا چلے گا کہ بندے کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے بڑا آسان ہے بندہ یہی دیکھ لے کہ اللہ کا اس کے پاس کیا مقام ہے اگر اللہ کو ہر شے پر فوکیت دیتا ہے پہلے اللہ پھر بیوی بچے پہلے اللہ پھر جو اللہ کے یہاں بھی اس کا یہی مقام ہوگا جہاں بھی وہ مقدم ہوگا اگر اللہ کی پرواہ نہیں کرتا تو این ممکن ہے وہاں بھی اشرفیہ میں سے یعنی الٹ کلاس میں سے نہ ہوگا آج پھر ارد جگہ یا اللہ میں نے آج تک کوئی کام تیرے لیے کیا ہی نہیں آج تک تیرا خیال آیا ہی نہیں تیرا نام لے کے کام اپنے لیے کرتا رہا کمپیوٹر سائنس آتی ہے وہی پڑھائی یہ یہ تویا کہ کا لفافہ لپیٹ کر یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ تیرے لیے ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بڑی خیانت ہو گئی میرے اللہ معافی دے دے سوال دینے والے اللہ جواب بھی دے دے آمین عبداللہ نے بھرپور کوشش کی کہ جاب چلتی رہے اور وہ بہت دل لگا کے کام کرنے لگا ویژن کی بات اس نے تقریباً کرنی چھوڑ دی احمد صاحب اور امین صاحب سے بھی تعلق بس واجبی سا رہ گیا عبداللہ کی تیز طبیعت مفتی صاحب کی دھیمی طبیعت سے موافق نہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کے سارے سوالات کے جواب ایک نشست میں مل جائیں مفتی صاحب کہتے تھے امتوں کی مزاج صدیوں میں بنتا ہے تقوی تقوی اختیار کرو چار چیزیں دیتا ہے تقوی سوال سکھاتا ہے تقوی جواب دیتا ہے تقوی علم دیتا ہے پھر اس علم سے ملنے والے غرور کا سدے باب کرتا ہے نوکری کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو عبداللہ کو پھر سے جوابات کی تلاش ہوئی چھوٹ کیا ہے منیمم پرفارمنس لیول کیسے پڑے ہوں ویژن پر کام کیسے ہو جن لوگوں کا ویژن نہ ہو ان سے کیا معاملہ ہو میرے بلو جو پڑھائی کی ازلی دشمن ہیں اس سے ساتھ کیسے چلے اب میری نئی ٹو ڈو لسٹ کیا ہو عبداللہ ان سوالات کے جواب چاہتا تھا مگر مفتی صاحب سے نہیں اس کے پاس جانے سے نفس پر چوٹ پڑتی تھی اور یہ بات عبداللہ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو قبول نہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ کسی کھونٹے سے بندے بغیر سب کچھ سیکھ جائے اور سالوں کی منزلیں دنوں میں طے کر لے